ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کے متعلق کوئی نامناسب خبر ملتی تو یوں نہ کہتے فلاں کو کیا ہوا ہے کہ یوں کہتا ہے یا کرتا ہے بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایسے ایسے کہتے ہیں یا کرتے ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو اٹھاسی